حضرت عبداللہ بن معقل رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں مسجد میں حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا بیٹھا اور ان سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا من صیام او او صدقت نزک تو فدیہ ہے روزو سے یا صدقے سے یا قربانی سے حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے مجھے سر میں جمعوں کی وجہ سے تکلیف تھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا جبکہ جوئیں سر کے بالوں سے جھڑ جھڑ کر میرے چہرے پر گر رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ خیال نہیں تھا کہ تمہیں اس حد تک تکلیف ہوگی جتنی میں اب دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں ایک پکڑی مل سکتی ہے میں نے کہا جی نہیں تب یہ آیت نازک ہوئی ففیدیتم من صیام او صدقت او نسک تو فدیہ ہے روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے صحابی نے فرمایا روزے تو تین دن کے ہیں اور صدقہ چھ مسکینوں کو دیا جائے ہر مسکین کو آدھا سا غلہ دیا جائے اور قربانی کی مقدار ایک بکری ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار اناسی